سیدی محبی و محبوبی مرشدی اعلائی مجھے مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں پا گئی جان سلطان جان سلطان جان یعنی اللہ تعالیٰ پائے گا جو پتل بے زماں کو پائے گا میں جانے جان کو پائے گا جو زمان کو زمان سے مراد یہاں اللہ والے پائے گا جو پتا زمان کو آئے گا جان میں جان جان کو آئے گا جو بھی پتا راج سلطانیت بھی لگتے پر ہوگا تو اپنے مالک پہ کر لو بھروسہ چھوڑ دو فکر ہی فکر ہاں اپنے مالک پہ کر الله یا ما ہوش و انجم جو دیا حق نے بندوں کی جان کو جانے کیا ما ہوشی و انجم جو دیا حق نے بندوں کی جان کو آ کر کے سر کے تمنا متلا قرب خورشید جہاں کو خالیہ کر کے سر کے تمنا متلا قرب خورشید جہاں کو یعنی اپنی ناجائز آگوں کو پورا نہ کر کے کو چھوڑ کر مطلعے ترج خورشید جاں کو یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت کا آفتاب پا لیا دل منور ہو گیا مصفہ ہو گیا مجلہ ہو گیا ملکہ ہو گیا اللہ کا مقرر ہو گیا کر کر کے کے تمنا مطلع قرب خورشید جاں کو آہ فیض غلامی مرشد آ گئی جان سلطان جہاں کو یعنی اللہ والوں کی غلامی اللہ والوں کی غلامی کیا ہے کہ انہی کے مشوروں پر چلے اور ان سے تربیت حاصل کرے اور اپنی پوری کوشش کر کے گناہوں کو چھوڑے اور ان کے مشوروں پر چلتا رہے اور کچھ دوا میں ذکر کچھ ذکر کر لیا کرے کے ساتھ یعنی پابندی کے ساتھ اور گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کرے اور ہمت کرے اور عید اللہ سے خود بھی دعا کرے عید اللہ سے دعا بھی کرائے یہ فیض غلامی ہے یعنی مرشد کی اتباع کرنا اصل فیض مرشد کو کیسے ملتا ہے مرشد کی اس کامل اتباع کرنے سے تو دل میں اللہ تعالیٰ کو پا گئے آپ گلابیے پورشد جان سلطان جان کو آپ ہے غلامی مرشد آ گئی جان سلطان جان آئے گا جو بھی پتلے زمان کو آئے گا جان لے جانے جہاں کو دونوں عالم سے پاؤ گے تر لذت نام رب جہاں کو دونوں عالم سے پاؤ گے نام رب جان ہو دونوں عالم سے پاؤ گے بہتر لذت نام رب رو میرے مرشد محبوب رحمت اللہ جنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ سنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت سے نوازا تھا اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے اور جنات پر بھی حکومت کرتے تھے اور ہواؤں پر بھی حکومت کرتے تھے اور فرمایا کہ ان کے ملک سے تخت سلیمانی مشہور ہے اور بڑا تخت تھا جس پر ان کا دربار لگا کرتا تھا تمام بزرا اور آئے تمام جو مشیران ہوتے تھے ساری حکومت کی جو آج کل کابینہ کہلاتی پورے پورے کے پورا دربار جو ہے تخت پہ کئی لاکھ کرسیاں اس کے اوپر ہوتی تھیں اور ان پر لوگ بیٹھے ہوتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہوتے تھے اس پہ اور وہ تخت جو ہے روزانہ قرآن پاک میں بھی ہے یہ بات ہے تو روزانہ بہت میلوں دور جو ہے سفر کرتا تھا بیت المقدس سے ہوتے ہوئے اور کوئی دوسری جگہ پر وہ سفر فرماتے تھے ایک دفعہ اسی طرح ہوا میں سفر فرما رہے تھے تخت جا رہا تھا تو نیچے زمین پر سے دیکھا کہ نور نکلا اور آسمان تک گیا تو فوراً کسی کو بھیجا جا کے دیکھ کے آؤ کیا معاملہ ہے نور کہاں سے آیا ہے تو جو فرشتہ یا جن فرشتہ نہیں جن جو تھا اس نے جا کے دیکھا تو کوئی شخص تھا اس سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا بات کی تھی کیا عمل کیا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہ کہا سبحان اللہ ماؤ دیا داؤد کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آل داؤد یعنی داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو کیا آپ نے شان و شوقت عطا فرمائی کہ اتنا بڑا تھا کئی لاکھ آدمی اس پہ بیٹھے ہیں ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے کیا حکومت ہے تو اس کو طلب کر لیا وہاں تخت پہ وہ شخص لے گی وہ لے گیا جو بھی تھا وہ اس شخص کو تو جب اس سے پوچھا سلیمان علیہ السلام نے اور اس نے کہا کہ میں نے تجھے یہ بات کہی تھی تو فرمایا کہ تیرا یہ ایک سبحان اللہ کہنا سلیمان سلیمان کی تمام تخت و تاج سے کہیں زیادہ افضل ہے ایک سبحان اللہ کہنا کس لیے اس لیے کہ یہ تخت و تاج مال و دولت یہ حکومت سب یہی رہ جائے گی اللہ کے یہاں خالی ہاتھ جائیں گے تو جو نیک اعمال کیے ہوں گے کیا اللہ کو یاد کیا ہوگا جتنا اس کا وہاں بہت کچھ مل جائے گا اور ہمارے تخت و تاج اور کاروبار اور مال و دولت کا وہاں ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا وہاں جنت جو ہے وہاں یہاں کی طرح وہ ڈاؤن پیمنٹ پہ نہیں ملتی قسطوں پہ نہیں ملتی جنت ایک پیسے جمع کرا وہاں تو وہاں کی کرنسی ایک آمان تو یہ ہے اللہ کے نام کی حقیقت کہ اللہ کا نام کا مقابلہ کوئی دنیا کائنات کی کوئی چیز کوئی کوئی بھی کتنی بھی کائناتیں ہوں وہ بھی فدا کر دیں لیکن اس کا کچھ نہیں ملے گا لیکن اللہ کا نام اتنا بڑا نام ہے ایک دفعہ محبت سے اللہ کہہ دیا تو فرمایا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرما دیتے میرا ذوق یہ ہے کہ جس کسی نے بھی ایک دفعہ محبت سے اللہ کا نام لیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو دو دفعہ نہیں ڈالے کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اور کیسا قیمتی نام ہے اللہ کا دونوں عالم سے پاؤ گے بہتر لذت نام رب جہاں کو دونوں عالم سے پاؤ گے بہتر لذت نام رب جہاں کو آئے گا جو بھی قدر نما کو آئے گا جان میں جان جان کو جان کیا ہے غفلت جہاں قرب اہل محبت کی شان کو جان کیا غفلت جہاں میں قرب اہل محبت کی شان کو جان کیا اہل غفلت جہاں میں قرب اہل محبت کی شان کو ابھی میں نے اللہ علیہ کا مختصر سے بیان کر بیان کا مختصر حصہ سنایا تھا اس میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو یہ اولیاء اللہ اللہ کے مقبول بندے یعنی اللہ والے ایسے مقبول ہوتے ہیں اللہ کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کے اکرام میں ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں اور جو واقعہ حضرت نے سنایا کہ ایک شخص گناہ گار تھا اور صرف تماشا دیکھنے آیا تھا کہ یہ ملا لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اللہ کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں لاؤ ذرا دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ان کے ساتھ رہنے والوں کو تو بخش دیا لیکن جو ایک شخص آیا تھا نہ اس کا مقصد صحبت میں آنا تھا نہ اس کا مقصد دین کو اختیار کرنا تھا نہ اس کا کوئی اور مقصد تھا اس نے بد تماشا دیکھنے آیا تھا اور بالکل گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس سے فرماتے ہیں کہ بفر تھا میں نے ہو گواہ لوگوں میں نے اس کو بھی بخش دیا کہ ایسی مبارک مجالس ہوتی ہیں اور یاد اس کو فرما لیں کہ اہل غفلت کیا جانے کی ان کے قرب کی اولیاء اللہ کے قرب کی مجالس اس کی کیا شان ہے کہ مغفرت جانے کیا اہل غفلت جہاں میں قرب اہل محبت کی شام کو جانے کیا اہل غفلت جہاں میں قرب اہل محبت کی شام کو آئے گا جو بھی قطب زمان کو آئے گا جان میں جان آگ کی لگے آبر بول بولے بول سیتا کو لگتے آگ سے کی اکتر کیا خبر بول بولے بول سیتا کو آج سے اسے بتائیے کیا سنا مطلب کیا مطلب ہے اس کا کچھ بتاؤ پھر سبحان پڑھنا تب بھی پڑھا دیا جنت کی کوروں کے تصورات میں ان کو سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے حضرت کے اشعار بھی کہہ رہے ہیں سبحان گروں کا مرافع کر لیتے ہیں بھائی لذتیں آئے صحرا کی اب تک کیا خبر گل گلست کو یعنی جو دنیا کی رنگینیوں میں پھنسے ہوئے ہیں دنیا کے فانی گل گلستہ پہ مر رہے ہیں فانی شکلوں پہ مر رہے ہیں اللہ کے نام کی لذت کیا جانے جو ویرانوں میں اللہ اللہ والے محبت سے اللہ کا نام لیتے ہیں اس کی لذت کو فانی دنیا پہ مرنے والے کیا جانے فانی شکلوں پہ مرنے والے کیا جانے ان کو اس کی ہوا بھی نہیں کی کیا خبر کو بلبل اس لیے فرمایا کہ بلبل مشہور ہے کہ بل بل پھولوں پر فدا رہتا ہے لیکن جب مرجھا جاتے ہیں تو روتا رہتا ہے اس لیے حسین شکلیں بھی ایسے ہی پھولوں کی طرح ہیں جو جلد مرجھا جانے والے ان کا حسن جلد ختم ہونے والا ہے پھر آدمی سر پیٹتا ہے کہ ہم نے کہاں دل لگایا تھا کہاں اپنی جوانی کو ضائع کیا کہاں زندگی کو ضائع کیا مرنے والی لاشوں پہ ہم نے زندگی کو ضائع کیا سے کیا خبر بول بولے کیا خبر بل بلے گل سے کو لگتے دے آر کی اختر کیا خبر بل بلے گل سے کو آئے گا جو پتن میں جما کو آئے گا جان دے جان جان بے تمام اللہ اللہ اللہ اور ایک درجہ ہے قطب لیکن اس کے معنی حضرت نے بتلائے تھے کہ قطب ایک ستارہ ہے اور وہ ستارہ اپنی جگہ سے کبھی نہیں ملتا اور بھی مقام یہی ہوتا ہے کہ ان کے اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ سارا عالم ایک طرف ہو جائے تو بھی اس ولی اللہ کو وہ ایک ایک ذرہ برابر نافرمانی پہ مجبور نہیں کر سکتا ذرہ برابر نہ کسی مصلحت سے متاثر ہوتا ہے نہ معاشرے سے متاثر ہوتا ہے نہ کسی طاقت سے متاثر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ مستقیم رہتا ہے قائم رہتا ہے اس لیے ایسے ایسے مقام کے ولی کو قطب کہتے ہیں معارف ربانی میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کا سفر نامہ یونین کا ہے ایئرپورٹ پر حدیث شریف کا درس فرمایا کہ سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا پور اردو مالی مالی وہ مال ہو مالی ہی سلاس ماں اکلا فنا او لبی سفر ابلا او آبا فنا وما سوا داری الناس انسان کا مال تین قسم کا ہے جو کھا لے جو پہن لے اور جو اللہ کی راہ میں دے دے باقی سب پیچھے رہ جانے والوں کا ہے یعنی وارثین کا ہے مر جائے گا اور سب ان کے ان کے پاس جائے گا خود تو کچھ نہیں لے کے جائے گا جو مال کھا لیا پیٹ میں چلا گیا رات کو امپورٹ کیا صبح کو لیٹرین میں ایکسپورٹ کر دیا اور وہ فنا ہو گیا اور جو پہن لیا وہ ایک دن پرانا ہو جائے گا البتہ جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا آپ کو مرتے ہی وہ مل جائے گا باقی سب چھوٹ جائے گا اور تم اس کو دوسروں کے لیے چھوڑو گے جس وقت جنازہ قبر میں اترتا ہے تب کاروبار مکان ٹیلی فون قالین کچھ کام نہیں آئے گا سوائے نیک مال کے اس لیے یہ تین جملے پوری دنیا میں نقل کرتا ہوں جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا سمجھ رہے ہیں جناب جو مر کے گیا کبھی واپس آیا جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور لوٹ کر پھر کبھی نہ آنا ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا لیکن دنیا میں جلدی جلدی اللہ کی محبت کما لو جتنا ہو سکے دین پر اپنی جان مال خرچ کر دو جس کے پاس جو ہو وہ دین پر لگانے سے دریغ نہ کرے جس دین پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت بہا ہو اس دین کی خدمت اور محنت کا حق نہ کوئی عالم نہ کوئی پیر نہ کوئی مالدار ادا کر سکتا ہے اللہ کا یہ دین اتنا معظم ہے کہ اس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا ہے کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر دیں تو بھی پتا نہیں ہو سکتا ہم اپنی ایک لاکھ جان ایک کروڑ جان خدا پر فدا کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے دین پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک تاریخ کے بازار اور عہد کے دامن میں بڑا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خون نبوت سے بڑھ کر کوئی چیز کوئی قیمتی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے صاحب جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا ان کی رعایت سے ارشاد فرمایا مولانا شف علی صاحب عامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کے لیے بدنی عبادت مثلا نفل نماز یا قرآن شریف وغیرہ پڑھ کے بخشنے کا بھی ثواب پہنچتا ہے لیکن اگر ان کے لیے کچھ مال سمقۂ جاریہ وغیرہ میں لگایا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے لہذا افضل یہی ہے کہ ماں باپ کے لیے کچھ مال اللہ کے نام پر دیا جائے ایسا صدقہ جاریہ بدنی عبادت سے افضل ہے اس کا ان کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور حکیم علومت فرماتے ہیں کہ میں روزانہ قل اللہ شریف پڑھ کر اپنے ماں باپ کو بخشتا ہوں آپ لوگ بھی کم از کم تین تین بار قلو اللہ پڑھ کر اپنے والدین کو بخش دیں مولانا شف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روزانہ تین بار قل اللہ شریف پڑھ کر بخشتا ہوں لیکن اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا ماں باپ کو بھی شریک نہیں کرتا کیونکہ بادشاہ کو جو تحفہ دیا جاتا ہے اس میں کسی پبلک کو شریک نہیں کیا جاتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے حکیم الحمد فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسال ثواب کرنے کے بعد پھر تین مرتبہ اپنے ماں باپ کو تین مرتبہ جملہ امت مسلمہ کو پڑھ کر بخشتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس فقیر کا بھی یہ عمل اللہ کی فضل سے رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول دل کی سختی دور کرنے کا انجیکشن جس کے دل میں سختی ہو آخرت کی یاد میں کمی ہو اور نماز میں دل نہ لگتا ہو دنیا کی محبت میں پھنسا ہوا ہو اس کو ایک انجیکشن بتا رہا ہو روزانہ یہ انجیکشن لگانا چاہیے اور وہ انجیکشن امریکہ سے نہیں آئے گا نہ کینیڈا سے آئے گا نہ لندن سے آئے گا وہ انجیکشن ہر وقت آپ کے پاس ہے آنکھ بند کی اور یہ مراقبہ کر لیا کہ ایک دن قبر میں اترنا ہے جب جنازہ قبر میں اترے گا تو کتنے دنیا کتنی دنیا آپ کو سلامی دے گی کتنی تعریف ہوگی کتنا بینک بیلنس جائے گا آپ کے ساتھ کتنی بلڈنگ لے جاؤ گے کتنے ٹیلی ویژن قالین اور ٹیلی فون قبر میں جائیں گے اس کا مراقبہ اس مراقبے کا ایک منٹ کا انجیکشن کافی ہے پھر انشاءاللہ شاء آپ کو سارے عالم میں اللہ ہی اللہ یاد آئے گا دنیا ہاتھ میں ہوگی جیب میں ہوگی لیکن دل میں خدا ہوگا سبحان اللہ ہر شہر سے بچنے کا وظیفہ بسم اللہ شریف کے ساتھ تین مرتبہ قل اللہ شریف تین مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور تین مرتبہ کل ارود صبح فجر کے اور شام مغرب کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا یہاں سنا ہے عیسائی لوگ جادو کرا دیتے ہیں ہندوؤں سے بھی لوگ جادو کرا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جو تینوں کل تین تین مرتبہ سو و شام پڑے گا تو یہ وظیفہ تمہارے لیے ہر شے کے لیے کافی ہو جائے گا کچی کمی کل شعیب اس کی شرح محدثین نے کی ہے تقسی کا کل شر لوں وہ تفصیل کا بنکلے دن یعنی جتنے وظیفے پڑھتے ہو اگر کسی دن کچھ نہ پڑھ سکو تو یہی پڑھ لو یہ کافی ہو جائے گا اور ہر شر یعنی جادو شیاطین وغیرہ سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی اور چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیے کبھی کبھی یا کریم بھی پڑھ لیا کریں انشاءاللہ یا کریم کی برکت سے نالائق بھی مہربانی سے محروم نہیں رہے گا چلتے پھرتے جو حضرت نے فرمایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ہی زبان پر رہے کیونکہ تحمل سے زیادہ وظائف کو حضرت نے خود ہی فرمایا ہے کہ تحمل سے زیادہ وظائف نہیں کرنے چاہیے کبھی کبھی پڑھ لیا جیسے جب یاد خیال آ گیا تو تین بار پڑھ لیا جیسے حضرت نے اور بھی ایسے اوراد فرمائے جیسے اس میں یہ فرمایا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایسے ہی کبھی کبھی جو ہے یا حلیم یا کریم یا واسع کبھی یہ کہہ لیا اور حضرت کا انداز بھی عاشقانہ حضرت نے کر کے بتایا تھا کہ اگر ایک جیسے کہنا ہوتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور ایک عاشقانہ انداز ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ یا یا رحمان رحیم اس طرح سے عاشقانہ کرو تو اور زیادہ اس کا لطف بھی بڑھ جائے گا اور نفع بھی بڑھ جائے گا اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ اچھا بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اور منافع میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ partir